السلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے گرافکس کی اور تھوڑی سی ہم نے اینیمیشن کے بارے میں بھی ڈسکشن کی تھی ہم نے اینیمیشن کا گرافکس کا رول دیکھا کہ کمپیوٹنگ میں ان کا رول کیا ہے اور یہ کہ ان دونوں چیزوں کو کمپیوٹر ڈسپلے پہ کس طرح دکھایا جاتا ہے ہم نے مختلف طرح کے فائل فارمیٹس بھی دیکھے جس میں گرافکس یا اینیمیشن جو ہے وہ سٹور کیے جاتے ہیں کمپیوٹر گرافکس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ امیجز ہیں جو کسی کمپیوٹر پہ جنریٹ کیے جائیں دو طرح کے ہوتے ہیں ٹو ڈی اور تھری ڈی اور تھری ڈی گرافکس کے بارے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ آبجیکٹ تو تین ڈائمینشنس کا ہوتا ہے لیکن اسے دکھانا آپ نے دو ڈائمینشن میں ہی ہوتا ہے اپلیکیشنز بے شمار ہیں سائنٹیفک بھی ہیں آرٹسٹک بھی ہیں انڈسٹریل بھی ہیں اور ایک کی اپلیکیشن جو گرافکس کی کمپیوٹنگ میں ہے جس نے ایک ریولوشن برپا کیا وہ تھا کہ ان گرافکس کی مدد سے کمپیوٹر سے جو انٹریکشن کا ہمارا انٹرفیس ہے وہ خاصا آسان ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہر طرح کا آدمی چاہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہو یا نہ ہو کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے اور اس سے یوزفل ورک لے سکتا ہے یہ جو امیجز ہیں کمپیوٹر کے ڈسپلے پہ دکھائے جاتے ہیں یہ پکسلس کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں یعنی کمپیوٹر کا ڈسپلے جو ہے it's it's a grid of pixels چھوٹے چھوٹے پکسلز ہوتے ہیں بعض ڈسپلیز میں مثلا وی جی اے میں خاصے کم پکسلز ہوتے ہیں اس کے بعد ایس وی جی اے آیا ایکس جی اے آج کل خاصا پاپولر ہے اس میں one zero two four time seven six eight pixels ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے اسٹینڈرڈس ہیں ایکس جی اے پلس ہے شاید یو ایکس جی اے ہے اور بعض پروپرائٹی اسٹینڈرز ہیں تو چھوٹے چھوٹے پکسلز کا مجموعہ ہوتا ہے کمپیوٹر کی ایک اسکرین تو اگر آپ نے کوئی امیج اس پہ ڈسپلے کرنا ہو تو یہی آپ کرتے ہیں کہ پکسلز کے رنگ جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں اگر آپ نے ایک اسکوئر دکھانا ہے تو جن پکسل پہ اسکوئر آتا ہے ان کا رنگ وہ کر دیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے وائٹ کر دیں تو اسکرین پہ آپ کو ایک وائٹ رنگ کا اسکوئر نظر آ جائے گا پکسلس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اسمالسٹ امیج فارمنگ ایلیمنٹس ہیں آپ کی اسکرین کے جہاں تک پکسلس کے کلرس کا تعلق ہے تو اس میں کمپیوٹر جو ہے ان کلرز کو چینج کرتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر پکسل جو ہے اس کے پیچھے تین بائٹس کا ایک نمبر ہوتا ہے جس سے اس پکسل کا رنگ ڈٹرمن ہوتا ہے تین بائٹ کا نمبر اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو you are talking about sixteen million بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈفرینٹ کلر جو ہیں کسی بھی ایک پکسل کو اسائن ہو سکتے ہیں اور یہ جو تین بائٹس ہی میں نے بات کی ایک بائٹ جو ہے وہ ریڈ رنگ جو ہے اس کی انٹینسٹی کو ظاہر کرتی ہے دوسری جو ہے گرین کی اور تیسری بلو کی تو یہ تینوں پرائمری کلرز ہیں ان کے مختلف کمبینیشن جو ہیں وہ ہمیں مختلف طرح کے رنگ نظر آتے ہیں مثلا ایک کمبینیشن ہے ایسا کہ اس سے آپ کو یلو نظر آئے گا ایک اور کمبینیشن ہے اس سے آپ کو سایہ نظر آئے گا ایک اور جو اسے آپ کو اورنج نظر آئے گا تو انہی میں اوپر نیچے کر کے ان تین نمبروں کو ہم ہر طرح کا رنگ کمپیوٹر کی اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں یہ جو تین بائٹس والا مسئلہ ہے اس سے کمپیوٹرس پہ جو امیجز اسٹور ہوتے ہیں یعنی ہر پکسل کے لیے تین بائٹ سٹور ہو رہے ہیں اس سے اس فائل کا سائز جس میں اسے سٹور کیا جا رہا ہے امیج کو وہ خاصا بڑھ جاتا ہے تو ہم نے دو ٹیکنیکس دیکھی تھی جس کی مدد سے یہ سائز ذرا کم کیا جا سکتا ہے کلر میپنگ کی تھی اور دوسری ڈدرنگ کی ہم نے ایلیسنگ کا بھی تذکرہ کیا تھا یعنی اگر ہم ایک ڈائگنل لائن اسٹریٹ لائن کسی کمپیوٹر اسکرین پہ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات وہ سیدھی نہیں لگتی وہ جیکٹ سی لگتی ہے اس پہ اسٹیئر کے سیڑھیاں سی بنی نظر آتی ہیں that effect is called aliasing effect اور اس افیکٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے which is the anti aliasing technique اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا اینٹی ایلیسنگ میں آپ کرتے یہ ہیں کہ فرض کریں اگر آپ نے ایک سفید لائن دکھانی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پکسلز کو exactly وہی سفید رنگ دیں آپ وہ لائن جہاں جہاں سے گزر رہی ہے ڈپینڈنگ کہ کسی پکسل سے اس کا کتنا اوور لیپ ہے اس کو کوئی گرے رنگ آپ دے دیتے ہیں تو اس گرے رنگ کے دینے سے ہوتا یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اگر آپ دور سے اس امیج کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سیدھی لائن ہے آپ کو جیگڈنیس جو ہے ایلیسنگ کی وہ نظر نہیں آتی اس کی ہم نے چھوٹی سی ایک ڈیمو بھی آپ کو پچھلی دفعہ کر کے دکھائی تھی پھر ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو کمپیوٹر گرافکس ہیں ان کو دو طرح کے فائل فارمیٹس میں عموماً ہم سیو کرتے ہیں اگر ہمیں کسی کمپیوٹر میں انہیں اسٹور کرنا ہو ایک ہوتا ہے ویکٹر فارمیٹ یا پھر آبجیکٹ اور دوسرا ہے بٹ میپ یا راسٹر فارمیٹ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو آبجیکٹ اورینٹیڈ یا ویکٹر فارمیٹ ہے اس کی ایگزامپلز میں جو سب سے مشہور آج کل شاید وہ ایس ڈبلیو ایف یا شاک ویو فلیش فارمیٹ ہے اس کے علاوہ بہت عرصے سے پوسٹ کا بھی لوگ تذکرہ کرتے آ رہے ہیں جہاں تک بٹ میپ فارمیٹ کا تعلق ہے اس میں جف اور جے پی جی جو ہیں وہ خاصی پاپولر ہیں خاص طور پہ ویب پہ تو یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں پھر ہم نے تھری ڈی گرافکس کی بات کی تھی اور خاص طور پہ ان کو رینڈر کرنے کی کہ ایک تھری ڈی امیج کو ایک ٹو ڈی اسکرین پہ کس طرح دکھایا جاتا ہے ہم نے بتایا تھا کہ یہ رینڈرنگ پروسیس جو ہے اس کے تین حصے ہیں پہلے آپ ایک وائی فریم بناتے ہیں پھر اسے فل کرتے ہیں اور آخر میں لائٹنگ افیکٹ سے آپ ڈیپتھ کی پرسیپشن دینے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا ہم نے تذکرہ اینیمیشن کا بھی کیا تھا یعنی ایسے گرافکس جس میں موشن بھی شامل ہو موومنٹ بھی شامل ہو فار ایگزامپل کارٹونس جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اینیمیشن ایک لحاظ سے الوژن ہی ہے جو ہم کریٹ کرتے ہیں by taking several still images اور ان کو ویور کے سامنے تیزی سے ہم چینج کرتے ہیں تو ویور کو لگتا ہے کہ جس طرح ایک لائیو چیز ہے یہاں پہ جو چل رہی ہے یا گھوم رہی ہے جو بھی کوئی موومنٹ شو کر رہی ہے ہم نے ٹویننگ کے پروسیس کا بھی تذکرہ کیا تھا ٹویننگ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ اینیمیشن ہم کریں لیکن ہمیں زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے اس اینیمیشن کو کرنے کے لیے تو یہ تو جناب تھی گرافکس کی باتیں اور اینیمیشن کی باتیں آج ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ٹیکل کرنا ہے ہے وہ انٹیلیجنس سسٹمز کا ہم دیکھیں گے کہ جو عام کمپیوٹر سسٹمز ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ کمپیوٹر سسٹمز ہوتے ہیں ان میں کیا فرق کیا ہے اگر میں کوئی ایک انٹیلیجنٹ پروگرام رکھوں ایک عام پروگرام رکھوں تو میں کس طرح اسے ڈسٹنگوش کروں گا یا پھر کون سی ایسی پرابلمس ہیں جن کو ہم سالو کرتے ہیں انٹیلیجنس سسٹمس کے ذریعے اور کون سی ایسی ہیں جن کو ہم ریگولر ٹریڈیشنل کنونشنل سسٹمس کے لیے کے ذریعے سالو کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ انٹیلیجنس سسٹم ہے تو صحیح ان کا فائدہ کیا ہے ان کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انٹیلیجنس سسٹم بنانے کے لیے جو مختلف ٹیکنیکس ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی ٹیکنیک کہاں پہ بہتر طور پہ اپلیکیبل ہوتی ہے انٹیلیجنس سسٹمز یا پھر بعض لوگ انہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنے پڑے گا کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ انٹیلیجنس سسٹمز ہیں اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس سسٹم جو ہم کمپیوٹر سے بناتے ہیں these are artificial intelligence system کے یہ ہم نے بنائے جو چیز ہم بنائے وہ آرٹیفیشیل اور باقی وہ اوریجنل سافٹ ویئر پروگرامس یا پھر hardware software systems جو کچھ کمپلیکس ٹاسک ہمارے لیے کر سکیں اور ان ٹاسک ان ٹاسک کو کرنے میں جو اسٹریٹجیز یوز کریں وہ ممک کرتی ہوں ان طریقوں کو جو ہیومن بینگز استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ انٹیلیجنس سسٹم ہے یعنی ایسے سسٹم جس میں ہیومن تھاٹ یا ہیومنس کے کام کرنے کے طریقے ممک ہو رہے ہوں انہیں ہم انٹیلیجنس سسٹمس کہتے ہیں یعنی ایسے پروگرام جو اس طرح کام کرے جس طرح ہیومن برین کام کرتا ہے تو ہم کہیں گے this is an intelligence system یہ یہ ایک ڈیفینیشن ہے اس کی انٹیلیجنس سسٹمس کی کئی ڈیفینیشنس ہیں اکثر ڈبیٹس ہوتی رہتی ہیں اینڈ لیس ڈبیٹس ہوتی رہتی ہیں کہ whether a given system is intelligent or not بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے ڈیپ تھاٹ کی یا ڈیپ بلو کمپیوٹر کی بات کی تھی وہ انٹیلیجنٹ تھا بعض کہتے ہیں نہیں تھا تو یہ یہ ایک لمبی چوڑی سی بحث ہے اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے لیکن میں اپنا ایک پرسنل اوپینین اس بارے میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ٹو مائی مائنڈ یہ جو کی کرائٹیرین ہے نا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے وہ یہ کہ اگر وہ سسٹم خود بخود ایوالو کر سکے اس سے مراد یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لرن کر سکے اچھا، تھوڑا سا ہی کرے تھوڑا سا ہی لمیٹڈ سینس میں لرننگ کرے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ لرننگ کر کے بہتر بن سکے اگر ایسا کوئی سسٹم ہے we that's an intelligent system اگر ایک سسٹم کی کیبلٹی وہی رہتی ہے جو شروع میں تھی تو میری نظر میں اینڈ مینی ادر پیپل میں ڈس ایگری ود دیٹ میری نظر میں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ لرن کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے تو آل سے yes this is a artificially intelligent system اب انٹرنل سسٹم جو ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتے یا پھر یہ کہنا چاہیے ان سے ہر کام کروانا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے ہر کام کر سکتے ہو جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی آپ کے پاس ایک ہتھوڑی ہو تو انہیں ہر چیز کیل کی طرح نظر آتی ہے وہ اس کو ہر پرابلم کو کیل کی طرح سمجھ کے ان کے پاس جو ایک اکلوتا آلہ ہے اس کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انٹرنل سسٹم جو ہے they are not a suitable hammer for all nails they are not the appropriate tool for all problems آپ کو ان پرابلمس میں اگر کچھ خاص باتیں نظر آئیں تب آپ سوچیں کہ اچھا اس کے لیے میں یہ ایک آرٹیفیشلی انٹیلیجنس سسٹم بنانے کی کوشش کرتا ہوں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ پرابلم ایسی ہو which is not well understood یعنی وہ پرابلم ایسی ہو جس کے بارے میں لوگوں کو پوری طرح علم نہ ہو فار ایگزامپل اگر آپ ویدر کو پرڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کل موسم کیسا ہوگا that problem that is calculating کہ کل موسم کیسا ہوگا وہ خاصی مشکل پرابلم ہے سب لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھوڑا تھوڑا لوگوں کو شاید اس کے بارے میں پتا ہو لیکن اگزیکٹلی انہیں نہیں پتا کہ یہ موسم والا پروسیس کس طرح چلتا ہے تو ایسی پرابلمس کے لیے شاید ایک آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ سولوشن سوٹیبل ہو اس کے بعد یہ بھی کہ ایسی پرابلم جس میں بہت ساری ایکسیپشنز ہوں فار ایگزامپل آپ انگریزی زبان جو ہے اس کو بولتے ہیں تو اس میں بعض عجیب و غریب رولز ہیں کہ بی یو ٹی کو ایک طرح سے آپ بولتے ہیں اور پی یو ٹی کو ایک اور طریقے سے بولتے ہیں دس از این ایکسیپشن کہ وہ عجیب و غریب چیز ایک رول ہے اس کو بریک کیا جاتا ہے ایک لحاظ سے تو ایسی پرابلمس جس میں بہت ساری ایکسیپشنز ہوں اس کے لیے بھی آپ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم جو ہے ان کو سوچ سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک کمپیوٹر کو سکھانا ہے کہ انگریزی انگریزی کا ایک پیراگراف پڑھ کے اس کو کس طرح بولنا ہے آخری کیریکٹرسٹک جو میں جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایسی پرابلمس جن کا سولوشن تو ہمیں معلوم ہے لیکن وہ سولوشن حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کیلکولیشنس کرنی پڑتی ہیں یعنی ایلو تو نون ہے لیکن وہ بہت کمپلیکس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے for example vision computer vision کی بعض پرابلمس ایسی ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹلی exactly پتا ہے کہ اس کو کس طرح سالو کرنا ہے لیکن اس کو سالو کرنے میں ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے لیکن ہمیں رسپانس کی ضرورت ہے تقریباً دو سیکنڈ میں تو اس کا مطلب ہے کہ آل دو سولوشن از نون ہمیں پتا ہے کیسے کرنا ہے لیکن جتنے ٹائم میں ہمیں کرنا ہے ہم نہیں کر پا رہے تو اس لیے it's not a good solution تو ایسی سچویشن میں بھی ہم یہ جو انٹیلیجنس سسٹمس کی اپروچ ہے اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ تینوں جو میں نے خصوصیات بتائی ہیں جن پرابلمس میں ان تینوں میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ خصوصیات ہوں اس کے لیے آپ انٹرنل سسٹمس کی اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں I not seeing not anything کہ اگر آپ سسٹم اپروچ یوز کریں گے آپ کو سولوشن مل جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ internal system has the potential of offering a solution of offering solution in situation like this ہو سکتا ہے آپ فیل ہو جائیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والی تین ٹائپ کی پرابلمز ایسی ہیں کہ جن میں لوگوں نے کام کیا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس سسٹم اپروچ ہے یہ ذرا بہتر ریزلٹس دیتی ہے کمپیئر ٹو دا اپروچز جو اس کی وہ اب تو بے شمار ہو چکی ہیں یہ فیلڈ جو ہے یہ خاصا پرانا ہے اس لیے اس میں خاصا کام ہوا ہے اور ریسنٹ پاس میں تو اس میں بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہمیں نظر آتی ایگزامپلز میں چیس کی تو ہم بات کر ہی چکے ہیں آئی بی ایم نے جو چیس پلئنگ کمپیوٹر بنایا تھا جس نے ورلڈ چیمپئن کو ہرا دیا تھا اس کے علاوہ ایک گیم ہے سم سٹی کبھی کھیلی آپ نے وہ یہ بھی کمپیوٹر پہ اویلیبل ہے it's a simulation game it's a very interesting game میں نے اس پہ اپنا بہت ٹائم لگایا ہے یہ it's one of the best games available on the personal computer اس میں بھی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ آئیڈیاز موجود ہیں جس کی وجہ سے it's a very very interesting and exciting game ہم نے بہت پہلے امیج ریکگنیشن کی بات کی تھی کہ زیب ان اسٹریٹ پہ ہم بہت سے لوگ جا رہے ہیں اس میں ہمیں ایک صاحب کی جھلک نظر آتی ہے ہم ہمیں پتہ لگ جاتا ہے وہ کیا وہ کون صاحب ہے میرا کمپیوٹرز کے لیے بات ذرا مختلف ہے تو وہ تو ایک بڑی کمپلیکس سچویشن تھی امیج ریکگنیشن کے لیے اس سے ذرا سمپلر سچویشن ہونا کہ اگر میں فرض کریں کمپیوٹر کو اپنی ایک فوٹوگراف سائز پوری کی پوری پکچر پریزنٹ کروں اور وہ اس کو ریکگنائز کر کے بتا سکے کہ ہاں جناب یہ وہی صاحب ہے جو جس کا نام میں نے اپنے ڈیٹا بیس میں لکھا ہوا ہے تو ایسی پرابلمس کمپیوٹرز کر سکتے ہیں اس ٹائپ کی امیج ریکگنیشن جو ہے کہ بڑی آسان سی امیج ریکگنیشن وہ کمپیوٹرز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے عموماً یہی انٹیلیجنس سسٹم اپروچز جو ہوتی ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں میڈیکل ڈائگنوسس میں بھی انٹیلیجنس سسٹم یوز کیے جا سکتے ہیں ایک زمانے میں میں نے ایک چیز پہ کام کیا تھا امریکہ میں ایک ریڈ انڈینس کا ٹرائب ہے پیما انڈینس کا ٹرائب اس میں خواتین تھیں ان کو بہت زیادہ ڈائبٹیز ہو رہی تھی بہت زیادہ کرنس تھی تو اس کو لوگوں نے انالائز کیا تھا اس کے لیے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا تھا تو اس ڈیٹا کو میں نے بھی دیکھا تھا اس میں ہم نے جو انٹیلیجنس سسٹم بنایا تھا اس کا کام یہ تھا کہ اس کو ہم ایک پیشنٹ کا پچھلے پانچ سال کا ڈیٹا دے دیں اس کا ریکارڈ دے دیں کہ ان کا بلڈ پریشر کیا تھا ان کی شادی ہوئی یا ان کے بچے ہوئے کتنے ہوئے کیسے ہوئے شوگر لیول کتنے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیٹا دے سکیں پچھلے پانچ سال کا اور پھر کمپیوٹر پرڈکٹ کرے کہ ان کو ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کتنے ہیں تو دز این انٹیلیجنس سسٹم اس کے لیے ہم نے نیو نیٹورکس یوز کیے تھے لیکن اور بھی انٹیلیجنس سسٹم کی ٹیکنیکس اس کام کے لیے یوز ہو سکتی ہیں روبوٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ایک تو سائنس فکشن موویز میں نظر آتے ہیں آپ نے شاید سی تھری پی او اور آر ٹو ڈی ٹو کا نام سنا ہو لیکن اس کے علاوہ روبوٹس خاص طور پہ انڈسٹری میں دے آر کوائٹ کامن یہ جو اسپیشلی آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے they are quite dependent upon these robots ان کے ذریعے وہ بڑا زبردست قسم کا کام لیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی بہت سیونگز ہوتی ہیں ایک اور اپلیکیشن جو ہے اٹس سلائٹلی ریسنٹ آئیڈیا وہ کہلاتی ہے بزنس انٹیلیجنس یہ ٹرم جو ہے میرے خیال میں آئی بی ایم نے کوائن کی ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو خاصا اس پہ مواد ملے گا اس سے مراد یہ ہے فرض کریں کہ آپ ایک امیزون ڈاٹ کام ہے آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ گھومتے پھرتے ہیں چیزیں خریدتے بھی ہیں نہیں بھی خریدتے ہیں تو جب آپ اس ویب سائٹ پہ گھوم پھر رہے ہیں بہت سارا ڈیٹا آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کب کس پیج پہ گئے کتنا ٹائم آپ نے وہاں پہ اسپینڈ کیا کون کون سے لنکس دیکھے کیا کیا چیزیں آرڈر کی یعنی یہ بے شمار ڈیٹا جو ہے یہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے اب اس ڈیٹا کو اینالائز کرنا اور اس سے یوزفل ریزلٹس نکالنا اس سے یوزفل نالج نکالنا اس سے یوزفل آئیڈیاز نکالنا اس ایریا کو ہم بزنس انٹیلیجنس کہتے ہیں یوزفل آئیڈیاز سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ دیکھ سکیں کہ لوگ جو ہیں کس ٹائپ کی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ ایک خاص پیج ہے اس پہ کتاب کا نام ہے اگر آپ ایک خاص طریقے سے وہاں پہ پہنچتے ہیں خاص پات سے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ خریدتے ہیں ایک اور پات سے آپ پہنچتے ہیں تو نہیں خریدتے ہیں یہ چیزیں ریکگنائز کرنا اس سے آپ کے بزنس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بعض آٹومیٹڈ ٹیکنیکس ہیں بزنس انٹیلیجنس کی جن کا بیسس جو ہے یہی انٹیلیجنس سسٹمس ہیں ان آٹومیٹڈ ٹیکنیکس کے لیے کے ذریعے آپ اس ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں اور اس سے یوزفل آئیڈیاز جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں اے آئی جو فیلڈ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اس کی چار عموماً سب کیٹیگریز سمجھی جاتی ہیں ایک تو کہلاتی ہے ایکسپرٹ سسٹمز ایکسپرٹ سسٹمز ایسے سسٹمز ہوتے ہیں جو ان سم لمیٹڈ سینس ایک ایکسپرٹ کو ریپلیس کر سکیں ایکسپرٹ سے مراد کیا کہ ایک میڈیکل میڈیسن کا ہم ایکسپرٹ سسٹم بنا لیں تو وہ سم لمیٹڈ سینس ایک ڈاکٹر کو اگر ریپلیس کر سکے اسی طرح دوسری کیٹیگری جو ہے وہ روبوٹکس کی کہلاتی ہے تیسری جو ہے وہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی کہلاتی ہے آپ نے پتا نہیں وہ فلم دیکھی تھی اسٹار وارس کی اسٹار ٹریک کی جس میں اسکاٹی صاحب آتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کمپیوٹر اب فلانی چیز کر دو وہ اس زمانے کا کمپیوٹر تھا اس کو تو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی تو انہیں ٹائپ کرنا پڑا تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کمپیوٹر سے نیچرل لینگویج میں بات کر سکیں اس سے انگریزی میں آپ بات کر سکیں گے اب بھی کمپیوٹر تو ایسے ایگزٹ کرتے ہیں جن کو آپ بتا سکیں کہ اوپن فائل کلوز فائل یا وہ ان سے آپ تھوڑی سی ٹائپنگ کرا سکیں by just talking to them لیکن وہ ہر طرح کی اسپیچ ابھی بھی ریکگنائز نہیں کر سکے تو یہ فیلڈ جس میں ہم نیچرل لینگویج کو ریکگنائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں بائی کمپیوٹر اس کو ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا فیلڈ کہتے ہیں اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایریا کا حصہ ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں ریٹن اور اسپوکن لینگویج دونوں چیزوں کو جب ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی اسٹڈی ہو رہی ہے آخری جو ایریا ہے وہ کمپیوٹر ویژن کا ہے اے آئی کا چوتھا ایریا جو سمجھا جاتا ہے چوتھی سب کیٹیگری جو ہے وہ ہے کمپیوٹر ویژن کی جس میں جس طرح ہم لوگ چیزوں کو دیکھ کے ریکگنائز کر سکتے ہیں چیزوں کو دیکھ یعنی کوئی امیج دیکھ کے اس کو پروسیس کر کے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر ویژن کا فیلڈ جو ہے وہ بھی اسی ایریا میں کام کر رہا ہے اب جناب ہم نے بات کرنی ہے کچھ ٹیکنیکس کی یعنی انٹیلیجنس سسٹمز تو ایک پورے کا پورا فیلڈ ہے اس میں لوگ مختلف طریقوں سے پرابلم سالو کرتے ہیں جس طرح آپ نے شاید ڈیفینشل اکویژن کا تذکرہ کچھ چرچے کے بعد سنیں گے ڈیفینشل اکویژنز ایسی اکویژنز ہوتی ہیں جس میں ڈیریویٹوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں ڈیفینشل اکویژن کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں بعض ڈیفینشل اکویژن جو ہے خاص طریقے سے سالو ہوتی ہیں پاس جو ہے وہ کئی طریقوں سے سالو ہو جاتی ہیں اسی طرح انٹرنل سسٹمس کی بعض پرابلمس جو ہیں یہ جو ٹیکنیکس میں آپ کو بتاؤں گا ان میں سے کسی ایک سے وہ پرابلم سالو ہو جائیں گی it doesn't matter which one you use لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا اکثر آپ کو ایک اپروپریٹ ٹیکنیک اٹھانی پڑتی ہے جس سے وہ ایک پرٹیکولر پرابلم سالو ہوگی وہ سب ٹیکنیک سے سالو نہیں ہوتی آج ہم صرف چار ٹیکنیکس کی بات کریں گے ہے تو بے شمار درجنوں ہیں لیکن آج ہم چار جو زیادہ پاپولر ٹیکنیکس ہیں ان کا آپ سے تذکرہ کریں گے پہلا تو ہے آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورکس دوسرا جینیٹک الگوریدمس تیسرا رول بیس سسٹمس اور آخر میں ہم بات کریں گے فزی لاجک کی جناب جہاں تک آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورکس کا تعلق ہے یہ جب شروع میں یہ فیلڈ شروع ہوا تھا تو لوگ یہ جو ہیومن برین ہے اس کو ایک لحاظ سے سیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی ایسی ہی ایک چیز بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن obviously it's a very complex system تو وہ یہ تو نہیں کر پائے لیکن اس دوران انہوں نے کئی چیزیں لرن کی ان کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ وہ بعض پرابلمس آسانی سے سالو کرنے لگے یعنی نیو نیٹورکس ان کی ابتدا تو ہوئی تھی کہ ہم نے ہیومن برین جیسی کوئی چیز بنانی ہے لیکن اس میں یہ فیل ہو گئے لیکن اس دوران انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی وچ ویری یوزفل تو وہ جو چیزیں سیکھی ان پہ بیس کر کے جو فیلڈ آج کل ہے that's call the artificial neural networks field یہ نیٹورکس جو ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں جو نیٹ ورکس پہ جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ماڈل اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے پاپولر ماڈل جو ہے وہ ہے فیڈ فارورڈ نیٹ ورک کا ماڈل ہم اسی کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے فیڈ فارورڈ نیٹورک میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پیرل کمپیوٹر ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پروسیسر ہیں بڑے سادے سے پروسیسر ہیں بہت ہی سادے سے سمپل سے پروسیسر ہیں وہ تھوڑی سی جمع تفریق کرتے ہیں تھوڑی سی ان میں ایک نان لیئرٹی ہے دیٹس اٹ بڑے سادے سے کام کرتے ہیں اور خاص بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا پروسیسر ہے اس کے برابر جو والا جو چھوٹا پروسیسر ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے انڈیپینڈنٹلی یعنی ان کے آپریشن جو ہے وہ اے سنکرونس ہے کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے بیچ میں یہ جو نیورل نیٹ ورکس ہوتے ہیں آرٹیفیشل نیٹ نیٹورک خاص طور پہ feed forward neural networks ان کو یوز کرنے سے پہلے آپ انہیں ٹرین کرتے ہیں یعنی انہیں آپ کچھ ان پٹس دیتے ہیں اور پھر انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی اس کی آؤٹ پٹ جو ہے نا کچھ ایسی ہونی چاہیے تو یہ اپنے اندر کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ پٹ ویسی ہی ہو جائے جو آپ ڈیزائر کر رہے ہیں یہ جو پروسیس ہے کہ اپنے انٹرنل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کر کے ایکچوئل آؤٹ پٹ کو ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ کے برابر لانا یہ کہلاتی ہے نیورل نیٹورک ٹریننگ تو پہلے آپ نیورل نیٹورک کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے آپ یوز کرتے ہیں نیکسٹ ٹیکنیک جس کا میں تذکرہ کروں گا وہ ہے جینیٹک الگریدمس اس کا بیسس جو ہے وہ ڈارون صاحب نے جو کہا تھا نا سروائول آف دا فٹسٹ اس رول پہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جینیٹک الگریدم اگر آپ نے یوز کرنے ہیں تو اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہم نے سولوشن کس طرح نکالنا ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک چیز جس کا آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھے سولوشن کی کیا خصوصیات ہیں یعنی اگر میں آپ کو ایک اچھا سولوشن دوں تو آپ بتا سکیں کہ ہاں جی yes this is a good solution so genetic ایل کے لیے یوز کرنے کے لیے آپ کو جو چیز پتا ہونی چاہیے وہ یہ کہ اچھے سولوشن کی کیا خصوصیات ہیں تو اگر وہ پتا ہے then this is a reasonable technique to use اس کا پروسیس کچھ ایسا ہے کہ پہلے آپ کچھ رینڈم سولوشن بناتے ہیں یعنی کوئی کئی سے پکڑ کے کچھ آپ سولوشن پرپوز کرتے ہیں تو آپ انہیں رینک کرتے ہیں بہترین سولوشن سب سے اوپر اور بدترین سولوشن سب سے نیچے آپ کو پتا ہے نا کہ اچھے سولوشن کی کیا خصوصیات ہے تو آپ یہ رینکنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بعض بہترین سولوشن ہے ان کو رکھ لیتے ہیں باقیوں کو آپ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں اب یہ جو بہترین سولوشن ہے ان کو آپ آپس میں کراس بریڈ کرتے ہیں ان کو میوٹیٹ کرتے ہیں اچھا یہ دو نئی ٹرمز ہیں کراس بریڈنگ کی اور میوٹیشن کی آپ میں بعض لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا بعض کو نہیں پتا ہوگا یہ شاید بایولوجی میں اس کا تذکرہ آتا ہو اور بھی بعض فیلڈز میں جینیٹکس میں اس کا تذکرہ آتا ہے میں ان کی ڈیفینیشن آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن پلیز آپ خود فائنڈ کیجئے ویب پہ سرچ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کہ کراس بریڈنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور میوٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ذرا یہ جو بیسٹ سولوشن ہم نے کچھ سلیکٹ کیے تھے ان کو ہم کراس بریڈ کرتے ہیں میوٹیٹ کرتے ہیں اور ایک نیا سیٹ بناتے ہیں وہ جو نیا سیٹ بنتا ہے اس کی پھر ہم رینکنگ کرتے ہیں بہترین سیٹ بہترین جو سولوشن سب سے اوپر بہترین سب سے نیچے پھر اس میں جو ٹاپ کے کچھ ہوتے ہیں ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو ہم کراس بریڈ کرتے ہیں آپس میں ان کو میوٹیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا سو یہ پروسیس ہم کرتے رہتے ہیں ہم یہ پروسیس کرتے رہتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ میں ایسا سولوشن نہیں آ جاتا وچ از گڈ انف جو مناسب ہو so that is the process by which genetic algorithms find you good enough solutions rule base system جو ہیں دے آر بیسڈ اپون یہ جو ہیومنس کی ریزننگ کی ابلٹی ہوتی ہے نا جس طرح ہم لاجیکلی ایک آرگیومنٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے یہ جو ریزننگ ایبلٹی ہے اس کو ماڈل کر کے رول بیس سسٹم بنائے جاتے ہیں رول بیس سسٹمس کے تین کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک تو وہ رولس جسے ہم رول بیس کہتے ہیں جس کے بیسس پہ سسٹم نے کام کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ ورکنگ میموری ہوتی ہے یعنی ایک رف کام کرنے کے لیے ایک ایریا سا ہوتا ہے اور آخری رول انٹرپریٹر ہوتا یہ ہے کہ رول بیس سسٹم کے پاس جب بھی کوئی نئی ان پٹ آتی ہے کوئی نیا ڈیٹا آتا ہے تو یہ اس سے ریلیٹڈ رولس نکالتا ہے رول بیس سے اور پھر ورکنگ میموری میں جا کے ان کو تھوڑا سا ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے ان پہ کام کرتا ہے اور اس کے مطابق یہ پھر اپنا ایک ریزلٹ دیتا ہے رول بیس سسٹم جو ہے ان کا ڈیزائن پروسیس بڑا سادہ سا ہے ہوتا یہ ہے کہ رول بیس سسٹم عموماً کسی ایکسپرٹ جو ہے اس کی نالج پہ بیسڈ ہوتے ہیں تو ایک جو آر بی ایس یعنی رول بیس سسٹم انجینئر صاحب ہیں وہ ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں ان سے مختلف سوالات کرتے ہیں ان کے پاس جو نالج ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں جو رول بیس انجینئر بنانا چاہ رہا ہے وہ ان سے حاصل کرتے ہیں ان کے پاس جتنے بھی اس کے بارے میں رولس ہیں ان کو وہ لیتے ہیں لکھتے جاتے ہیں تاکہ پوری کی پوری سچویشن جو ہے نا اس پرابلم کے بارے میں جو وہ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سچویشن کور ہو جائے جب ان کے پاس یہ کمپریہینسو ایک نالج بیس آ جاتا ہے تو اس نالج بیس کو وہ تھوڑا سا پہلے الائن کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں اسے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں with the help of if then else statements تو جو چیز اس کے بعد نکلتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ جناب اب ہمارا ایک رول بیس سسٹم بن گیا ہے فزی لاجک جو ہے it is it is close to being a rule base system لیکن اس کے رولس بڑے انٹرسٹنگ سے ہیں اس کے رولس جو ہے اپروکسیمیٹ سے ہیں میں اس کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جناب بھائی کمرے میں بہت گرمی ہے ہلکا سا ایئر کنڈیشنر چلا دو میں نے یہ نہیں بتایا کہ جناب کمرے میں سیونٹی ڈگری سی ہے اور ایئر کنڈیشنر کو لیول ون پہ لیول ٹو پہ لیول تھری پہ لیول فور پہ لیول فائیو پہ چلا دو میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا بہت گرمی ہے تھوڑا سا چلا دو ہم یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اپروکسیمیٹ ریزننگ یہاں پہ میں سچویشن کی ایک اپروکسیمیٹ ڈسکرپشن دے رہا ہوں میں ایگزیکٹلی آپ کو نہیں بتا رہا پرسائز چیزیں نہیں بتا رہا میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا گرم ہے یا پھر بہت زیادہ گرم ہے تھوڑا سا اے سی چلا دو یہ چیز جو ہے نا یہ جو امبیگوسی میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ جناب خاصی گرمی ہے یا پھر یہ تو بہت بھاری ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں لنگوسٹک امبیگویٹی ہے یعنی یہ پرسائز اسٹیٹمنٹس نہیں ہے یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹس نہیں ہے یہ ذرا لوز سی اسٹیٹمنٹس ہے about what is going on تو فضی لاجک جو ہے وہ اس ٹائپ کی اسٹیٹمنٹس کو ہینڈل کر سکتی ہے یہ جو لنگوسٹک امبیگویٹی والی اسٹیٹمنٹ جو ہے ان کو ہینڈل کر سکتی ہے فضی لاجک جو ہے یہ اپروکسیمیٹ ریزننگ کر سکتی ہے فضی لاجک والے سسٹم جو ہے ان کی ان پٹس اور آؤٹ پٹس پرسائز ہوتی ہیں لیکن ان کی ریزننگ یعنی ان کی پروسیسنگ جو وہ ان پٹس کی آؤٹ پٹس کی ہو رہی ہے وہ اپروکسیمیٹ ہوتی ہے فضی لاجک والا سسٹم جو ہوتا ہے اس کے عموماً دو حصے ہوتے ہیں اس کا نالج بیس جو ہوتا ہے وہ اس میں ایک تو فضی رولز ہوتے ہیں یعنی ایک رول میں آپ کو بتاؤں اگر بہت گرمی ہے تو ایئر کنڈیشنر کو ہلکا سا آن کر دو یا پھر اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو ایئر کنڈیشنر کو ذرا تیز سا آن کر دو یہ یہ رولز ہیں اس کے علاوہ ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے فضی سیٹس کا اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اور آخر میں یہ کہ فضی ریزننگ کر کے ایک ریزلٹ نکل آتا ہے اس کو ایک پرسائز نمبر میں بھی تو کنورٹ کرنا ہے نا کیونکہ ہم کمپیوٹر اس کو ایئر کنڈیشنر کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذرا تیز سا آن ہو جاؤ اس کو ذرا تیز کی کوئی ڈسکرپشن پرسائز نمبر کی صورت میں بھی نکالنی ہے وہ جو پروسیس ہوتا ہے یعنی ایک یہ جو امبیگوس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ایک پرسائز نمبر میں کنورٹ کرنا اسے کہتے ہیں ڈی فزیفیکیشن تو فضی سسٹم جو ہوتے ہیں اس میں ایک ڈی فزیفیکیشن کا پروسیس بھی کو ڈیفائن ہوتا ہے فضی سسٹم جو ہے بڑے انٹرسٹنگ ہیں بیکاز ان میں ریزننگ جو ہے وہ ہماری طرح ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا زیادہ سا گرم سا اس طرح اور یہ جو کام کرتے ہیں دے آر کوائٹ یوزفل لیکن for some reason fuzzy system اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا اس سے پہلے جو میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی یعنی نیو نیٹ ورکس یا پھر جینیٹک الگریدمز یا رول بیس سسٹمز ہوئے ہیں مگر پھر بھی دے آر کوائٹ یوزفل آج کل بتیری واشنگ مشینز ملتی ہیں جس میں فضی سسٹمز استعمال ہوتے ہیں تو ان کا جو واشنگ کا سائیکل وغیرہ ہے اس کی ڈٹرمینیشن ایک فضی سسٹم کرتا ہے تو جناب ہم نے یہ چار ٹیکنیکس کی بات کر لی these are the four more popular techniques جو کہ انٹیلیجنس سسٹمس کے ڈیزائن میں یوز کی جاتی ہیں اب جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ذرا دوسری سائڈ پہ آ جاتی ہے وہ سولوشن کی سائڈ پہ آ جاتی ہے تو ٹیکنیک تھی نا کہ اسے سولوشن کیسے فائن کرتے ہیں اب اس بات بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پرابلم ہے ہمیں کسی نے ایک پرابلم دی ہے کہ بھئی آپ اسے سالو کریں اب as a as a artificial یا پھر as a intelligent system engineer ہمارا کام ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو بہترین پاسبل ٹیکنیک ہے نا اس کو سلیکٹ کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ how do we go about selecting the right technique for a particular given problem یہ کام جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ عموماً ایسا یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ for a given problem they are more than one possible solutions یعنی مختلف طریقے ہوتے ہیں سیورل ویز جس جس کے ذریعے ایک پرابلم کو سالو کیا جا سکے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ہم کوئی دو ٹیکنیکس سلیکٹ کرتے ہیں اس سے پرابلم کو سالو کرتے ہیں دونوں سے سالو ہو جاتی ہے اور وہ سولوشن جو ہوتے ہیں دونوں کے ٹھیک ٹھاک سولوشن ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ٹیکنیک سے ایک پرابلم سالو کی جا سکتی ہے دونوں دفعہ ہمیں ٹھیک ٹھاک مناسب سے سولوشن ملتا ہے ان میں سے کون سی ٹیکنیک ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے تو جناب سولوشن نکالنا یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے کسی ٹیکنیک کے لیے لیکن یہ بھی کہ وہ سولوشن نکالنے میں ہمارا خرچہ کتنا ہوا ہمارے کتنے ریسورسز لگے ہمارا کتنا ٹائم لگا تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی ٹیکنیک سلیکٹ کریں جس میں ہمارے کم سے کم ان یعنی سولوشن تو صحیح نکلے لیکن ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ کم سے کم یوز ہو ہمارا کام جو ہے بڑی جلدی سے ہو جائے ہمارے پیسے زیادہ نہ لگے ہماری ایفرٹ زیادہ نہ لگے تو یہ تین چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں پہلی چیز یہ کہ سولوشن ریزنبل نکلنا چاہیے اور دوسرے یہ کہ اس میں ٹائم کم لگنا چاہیے اور تیسرے یہ کہ ٹائم کے علاوہ جو ریسورسز ہیں وہ بھی کم سے کم یوز ہونے چاہیے اچھا یہ جو ٹائم کی اور ریسورسز کی ریکوائرمنٹ تھی بعض پرابلمس کی اس کے علاوہ بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ میڈیکل ایکسپرٹ سسٹمس بنا رہے ہیں اس میں اکثر اوقات یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو سلوشن ملے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ سلوشن آیا کیسے ہے یعنی ہم نہ صرف سولوشن دیں اس کی ایکسپلینیشن بھی دیں خاص طور پہ امریکہ پہ جہاں پہ ہر دوسرے قدم پہ ایک لا سوٹ ہو جاتا ہے مقدمہ لوگوں پہ ہو جاتا ہے صرف solution is not good enough what you also need to provide the doctor is کہ جناب یہ سولوشن آیا کس طرح ہے یعنی اس کی ایکسپلینیشن تو بعض ٹیکنیکس ایسی ہیں جو ایکسپلینیشن نہیں پرووائڈ کر سکتی فار ایگزامپل نیو نیٹورکس جو ہیں جب وہ آپ کو ایک سولوشن دیتے ہیں وہ صرف ایک سولوشن پکڑا دیتے ہیں وہ اس کی ایکسپلینیشن وغیرہ آپ کو نہیں بتا سکتے رول بیس سسٹم جو ہے اس میں یہ خصوصیت موجود ہے تو اگر میں میڈیکل اپلیکیشن کے لیے کوئی ایکسپرٹ سسٹم ڈیولپ کر رہا ہوں گا تو میری پریفرنس ہوگی کہ میں نیورل نیٹ ورکس نہ یوز کروں میں رول بیس سسٹم یوز کروں کیونکہ رول بیس سسٹم کا سولوشن جو ہے وہ ایکسپلینیبل ہوتا ہے اچھا جناب اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنیکس کے بارے میں دیکھ لیا ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ بہتر سولوشن کس طرح سلیکٹ کیا جاتا ہے اب ذرا کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں اب ہم کچھ ایسی ایگزامپلس دیکھتے ہیں جن پہ اے آئی کے سولوشن جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سولوشن جو ہے وہ اچھا ریزلٹ فراہم کر سکتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں ہم یہ بھی سوچیں گے کہ جو بھی ہم نے چار ٹیکنیکس دیکھی ان میں سے بہتر technique for that particular problem کون سی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک کریڈٹ کارڈ کمپنی کی کریڈٹ کارڈ کمپنی کے پاس روز بے شمار اپلیکیشن آتی ہے نام مجھے کریڈٹ کارڈ دے دو اب آپ کا کام یہ ہے آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا انٹیلیجنس سسٹم بنانا ہے کہ جو ان اپلیکیشن کو لے سکے ان کو ریڈ کر سکے اور پھر آپ کو ایک ڈسیزن دے کہ بھی اس کو دو کریڈٹ کارڈ اور اس کو نہ دو تو آپ نے ڈسائڈ کرنا ہے کہ for a given applicant the credit card should be issued or not یہ جو پرابلم ہے اس کے لیے انپوٹ کیا ہے اس کے لیے انپوٹ وہ ہے جو آپ کے ایپلیکینٹ نے اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے یعنی اپنی پرسنل ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اپنی فائنینشیل پروفائل بھی اس نے دیا ہوا ہے اور آپ نے ایسٹیمیٹ کیا کرنا ہے آپ نے ایسٹیمیٹ یہی کرنا ہے کہ بھائی یس اور نو یا پھر ایک اور طریقے سے اس کو کہا جا سکتا ہے آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ اگر اس کو میں نے کریڈٹ کارڈ ایشو کر دیا تو مجھے کتنا لاس ہوگا ظاہر ہے آپ ایسے لوگوں کو کریڈٹ کارڈ ایشو کرنا چاہیں گے کہ اگر انہیں کریڈٹ کارڈ ایشو ہو تو آپ کو لاس جو ہو وہ نیگیٹو میں ہو یعنی پروفٹ ہو تو یہ ایک پرابلم ہے اس پرابلم میں ڈیٹا تو موجود ہے یعنی ہمارے پاس پچھلے جو بے شمار لوگوں نے اپلیکیشن ہمیں دی ہیں اور جن کو ہم نے کریڈٹ کارڈ ایشو کیے ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہے ظاہر ہے کہ اگر یہ نیا اپلیکینٹ جو ہے یہ اس کا ڈیٹا کچھ ایسا ہے وچ از سملر ٹو ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے فراڈ کر لیا تھا تو ظاہر ہے میں اس کو کریڈٹ کارڈ نہیں ایشو کروں گا تو وہ ڈیٹا ایک تو موجود ہے دوسرے ہمارے پاس کچھ ایکسپرٹ نالج بھی موجود ہے یعنی بعض رولز آف تھم ہے ہمارے پاس جس کی مدد سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو ایشو کرنا ہے یا نہیں کرنا فار ایگزامپل اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ پانچ ہزار روپئے ماہانہ سے کم ہے تو there is a very good chance کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ ملے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی تو یہ ایک رول ہے تو ہم یہ رول اپلائی کر کے اس پرٹیکولر سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی نالج موجود ہے ایک تو یہ رول آف تھم ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے پہلے جو ملینز آف لوگوں نے ہمارے پاس اپلائی کیا کریڈٹ کارڈ کے لیے اور ان کی پھر ہمارے پاس ہسٹری پڑی ہے کہ وہ اپلیکنٹس جو سکسیسفل تھے ان سے ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا وہ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے تو یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر پرابلم کے لیے ہم کون سی ٹیکنیک یوز کریں ہم نیول نیٹورکس یوز کریں ہم جینیٹک البم یوز کریں ہم رول بیس سسٹم یوز کریں یا پھر ہم فضی سسٹم والی چیز یوز کریں اس کو میں نے کچھ اینالائز کیا تھا کچھ عرصہ پہلے تو میرا جواب تو تھا وہ نیول نیٹورکس کا تھا آپ بھی اس کو ذرا اینالائز کر کے دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی کریں تھوڑی سی ریڈنگ کریں اور مجھے بتائیے کہ میرا جواب صحیح تھا یا نہیں دوسری سچویشن دوسری اگزامپل جو انٹیلیجنس سسٹم کی ہم دیکھنا چاہیں گے وہ میڈیسن کے فیلڈ سے ہے اس میں جناب آپ کو چیلنج دیا جا رہا وہ یہ کہ جناب ایک فزیشن بیٹھا ہے اس کے پاس ایک کمپیوٹر بھی ہے فزیشن اپنے مریض سے سوال جواب کرتا ہے اور سارے کے سارے جواب جو ہیں وہ کمپیوٹر میں بھی انٹر کرتا رہتا ہے اس کے بعد فزیشن جو ہے مریض کو ایک دوائی پرسکرائب کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے ڈرگ جو ہے یہ کھانی ہے یا پینی ہے اب کمپیوٹر کا کام یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا لے لے کہ پیشنٹ کی ہسٹری بھی لے لے پیشنٹ سے جو سوال جواب ہوئے وہ بھی لے لے اور جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ یہ دوائی کھانی ہے یا پینی ہے وہ انفارمیشن بھی لے لے اور پھر ایک جواب دے کہ جناب گڑبڑ ہے یہاں پہ کچھ اگر گڑبڑ ہو تب یعنی وہ ڈاکٹر کو وارن کرے کہ جناب دیر از اے پرابلم اور اس پرابلم جو جس وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہی ہے اس کا ریزن بھی کچھ بتا سکے تو آپ ایک ایسا انٹیلیجنس سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو اس ڈاکٹر کو تھوڑا سا اسسٹ کر سکے اس کے لیے ایک الارم کے طور پہ کام کر سکے تو اس سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے وہ جو پچھلے بے شمار مریض گزر چکے ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہے ان کی میڈیکل ہسٹری موجود ہے ان کو جو جو دوائیاں ملیں پرسکرائب کی گئیں اس کی انفارمیشن بھی موجود ہے اور اس سے جو ان کو ریئیکشن ہوا یا جو اچھے ان کی صحت میں بہتری ہوئی اس کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ڈرگز ڈاکٹر صاحب پرسکرائب کر سکتے ہیں ان کی انفارمیشن بھی موجود ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی اپنے ہم نے جو چار پانچ ٹیکنیکس دیکھی ان میں سے بہتر ٹیکنیک کون سی ہے سچویشن کے لیے again it's a difficult question I don't expect کہ آپ کو اس کے بارے میں فوراً پتہ لگ جائے گا لیکن اس کے بارے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تھی تو میں نے یہ سوچا تھا میں نے یہ اخذ کیا تھا کہ رول بیس سسٹم جو ہیں وہ اس پرٹیکولر سسٹم کے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کی کی وجہ بائی وہی تھی ایکسپلینبلٹی آخری جو ایگزامپل ہم دیکھنا چاہیں گے اس میں ہم بات کرتے ہیں ایئر لائن کے جو کیبن کرو ہوتا ہے ان کی پریفرنسز کی ہوتا یہ ہے کہ ہر چھ مہینے بعض ایئر لائنوں کا کیبن کرو جو ہے وہ ایک کارڈ فل کرتا ہے کہ اگلے چھ مہینے میں میں ایسے ایسے جہازوں پہ سرو کرنا چاہوں گا یا چاہوں گی اور میں ان ان سٹیز کو سرو کرنا چاہوں گا یا چاہوں گی تو یہ جو سسٹم بنا رہے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ کسی طرح انہوں نے چھ مہینے کے بعد جو کارڈ فل کرنا ہے اس کارڈ میں جو چیزیں ڈالی اس کو پرڈکٹ کیا جائے یعنی what we are trying to do is we are trying to predict the preference of the cabin crew of this airline اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا جو موجود ہے وہ یہ جو کرو ہے سارے کا سارا اس کا پرسنل پروفائل ہے اس کے علاوہ ان کی پریفرنسز کی ہسٹری ہے اس کے علاوہ اور بھی بعض ریلیٹڈ ڈیٹا ہے اور آپ نے جو جواب دینا ہے جو آپ نے آؤٹ پٹ نکالنی ہے جو پرڈکٹ کرنا ہے کہ فیوچر میں یہ کارڈ جو فل کریں گے چھ مہینے کے بعد اس میں کیا لکھیں گے اس سلسلے میں کچھ ایکسپرٹ نالج بھی موجود ہے بعض چیزیں لوگوں کو پتا ہے فار ایگزامپل کہ لوگ عموماً بار بار سٹیز اپنے سوئچ نہیں کرتے اس کے علاوہ جو اس سے پہلے آٹھ ہزار کے قریب کرو ممبرس نے کارڈز فل کیے ہیں وہ سب کے سب وہ ساری کی ساری ہسٹری بھی ہمارے پاس موجود ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اے آئی کی کون سی ٹیکنیک زیادہ سوٹیبل ثابت ہوگی اس پرابلم پہ میں نے خود کام کیا تھا تو اس میں جو سلوشن ہم نے نکالا تھا وہ اتفاق سے رول بیس سسٹم ہی تھا اور وہ بڑا سادہ سا رول بیس اس سے نکلا تھا یعنی اس کو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ انٹیلیجنٹ کہنا اس سسٹم کو تھوڑی سی زیادتی تھی تو ذرا اس پرابلم کو آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں اور بتائیں کہ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا تو جناب it's important to find the right technique for a given problem اس سے پیسے بچتے ہیں اس سے ریسورسز بچتے ہیں اور اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے کیونکہ عموماً the right technique gives you an elegant solution اور جب بھی آپ کسی پرابلم کا کوئی ایلیگنٹ سولوشن نکالیں تو ایز اے ڈیزائنر آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے لیکن ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ضروری نہیں کہ ایک پرابلم جو ہے اس کو آپ ایک ٹیکنیک سے ایلیگنٹلی سالو کر سکیں بعض کا ایسا ہوتا ہے آپ کو کمبینیشن یوز کرنا پڑتا ہے مثلاً خاصی پرابلم جیسی آج کل لوگ جن پہ کام کر رہے ہیں ان میں نیورل نیٹ ورکس اور جینیٹک ایلزم کا کمبینیشن یوز کر کے ان پرابلمس کو سالو کیا جا رہا ہے اور بعض اوقات یہ کمبینیشن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک پارٹ تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمس کا ہوتا ہے اور دوسرا نارمل جو کنوینشنل طریقے ہیں پرابلم کو سالو کرنے کے وہ یوز کیے جاتے ہیں چند اور امپورٹنٹ اپلیکیشن ایریاز کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے روبوٹکس روبوٹس کیا ہوتے ہیں روبوٹس آٹومیٹک مشینز ہوتی ہیں جو بعض ایسے کام کرتے ہیں جو ان سے پہلے شاید ہیومنس کیا کرتے تھے مثلا آج کل آپ کسی بھی کار فیکٹری میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو پینٹنگ ہو رہی ہوتی ہے گاڑیوں پہ وہ روبوٹس کے ذریعے کی جاتی ہے اس سے پہلے یہ کام ظاہر ہے کہ ہیومنس کیا کرتے تھے اچھا اور بھی کئی ایگزامپلس ہیں آج کل آپ نے یہ کامبٹ ایئر پلینس دیکھے ہوں گے ایف سکسٹین ہے میراج ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے دس سال کے بعد جو یہ کومباٹ ایئر پلینس ہوں گے ان میں پائلٹ نہیں ہوا کرے گا یہ پائلٹ لیس پلینس ہوا کریں گے اس کے علاوہ یہ جو لینڈ مائنز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے آج کل ہیومنس جاتے ہیں اسپیشلی ٹرینڈ پیپل جاتے ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں یہ کام بھی جلد ہی صرف روبوٹ اب بھی کر رہے ہیں لیکن جلد ہی یہ صرف روبوٹس یہ کام کریں گے اس کے علاوہ ویکیوم کلینر کا تو آپ کو پتا ہوگا صفائی کی ایک مشین ہوتی ہے آج کل اسے ہاتھ سے پکڑ کے یوں یوں کرنا پڑتا ہے لیکن ان کے ایسے ماڈل آ رہے ہیں جو روبوٹک ہیں وہ خود بخود سارے گھر میں پھر کے سارے گھر کو صاف کر کے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں روبوٹس روبوٹس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں طرح ہماری ایک باڈی کا ایک اسٹرکچر ہے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا ہے پھر کچھ ایکچویٹرز بھی ہیں ہماری باڈی میں طرح مسلس ہیں اس کے علاوہ ہمارا ایک پاور سورس بھی ہے ہمارا تو میدا ہے لیکن روبوٹس میں عموماً ایک بیٹری ہوتی ہے یا بجلی سے کنیکشن ہوتا ہے ہمارے کچھ سینسرز بھی ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں ناک ہے اس کے علاوہ یہ یہ دیکھیں نا اس سے بھی ہم ٹچ سے بھی سینس کر سکتے ہیں روبوٹس میں بھی اسی طرح سینسرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ روبوٹس میں ایک مین چیز جو ہوتی ہے اس کا کنٹرولر ہوتا ہے اس کا برین ہوتا ہے عموماً وہ برین جو ہوتا ہے وہ ایک انٹیلیجنس سسٹم ہوتا ہے اوٹونومس ویب ایجنٹس آپ دیکھیں گے کہ ویب پہ زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوتے جائیں گے ان کو سافٹ باٹس بھی کہا جاتا ہے ان کو موبائل ایجنٹس بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی مشینیں نہیں ہیں یہ کمپیوٹر پروگرامز ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ مختلف طرح کے کام کرتے ہیں کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں اٹانومسلی کرتے رہتے ہیں یعنی میرا کام یہ چوبیس گھنٹے کرتے رہتے ہیں مختلف طرح کے میرے وہ کام ہو سکتے ہیں اور یہ جو سیمینٹک ویب کی ہم نے شروع میں بات کی تھی اس کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہوگا سیمینٹک ویب میں جو ہم وہ خاص طرح کے پیجز ڈیزائن کر رہے ہیں جس کو کمپیوٹرز ریڈ کر سکیں تو وہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم ایسے پیجز ڈیزائن کر رہے ہیں جن کو یہ آٹونومس ویب ایجنٹس ریڈ کر سکیں انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپروپریٹ ایکشن لے سکیں آج کل ایک چیز پہ بڑا کام ہو رہا ہے وہ ملٹی ایجنٹ کمیونٹیز ہیں ایک کمیونٹی ہے وہ ڈاکٹرز اور میرا ایجنٹ یعنی پیشنٹ کا ایجنٹ وہاں پہ جا کے کپ شپ کرتے ہیں میں نے کچھ چیک کرانا ہے مجھے اس کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے اور میں نے میرے پاس ایک خاص نمبر آف روپیز ہے جس پہ میں اپنا کام کرانا چاہتا ہوں تو وہاں بجائے اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے نیگوشیٹ کروں ٹائم کے بارے میں فیس کے بارے میں میرا ایجنٹ میرا موبائل اٹانومس ایجنٹ اور ڈاکٹر صاحب کا موبائل اٹانومس ایجنٹ وہ آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں اگر بات طے ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میرا ایجنٹ جو کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے آخری ایگزامپل جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈیسیجن سپورٹ سسٹمس یہ ایسی انٹریکٹو سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے یہ جو ڈسیزن میکرز ہوتے ہیں ان کی ڈیسیزن میکنگ ابلٹی کو آپ بہتر بنا سکے اس کو امپروو کر سکے یعنی یہ آپ کے لیے ڈسیزنس لیتے نہیں ہیں یہ بس آپ کو اسسٹ کرتے ہیں فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا رول جو ہے بزنس میں باقی پروفیشن میں بھی مثلاً میڈیسن میں بڑھتا جائے گا یعنی پروفیشنلز کو اسسٹ کرنے کے لیے یہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم جو ہے مزید سے مزید اپنا رول پلے کرنا شروع کریں گے ایک اور چیز جس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے جو فیوچر میں ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں میں روبوٹس آ جائیں گے دیکھیں نا کچھ عرصہ پہلے یہ کمپیوٹرز وغیرہ آفیسز میں ہوتے تھے فیکٹری میں ہوتے تھے اب ہر گھر میں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آج سے پانچ سال کے بعد روبوٹس بھی فیکٹری سے آپ کے گھروں میں آ جائیں گے چھوٹے موٹے آپ کے کام کیا کریں گے صفائی کیا کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے لیے روٹی پکایا کریں ایک اور چیز جو فیوچر میں ہوگی اور جس کا تعلق انٹیلیجنس سسٹم سے ہے اس کا میں نے تھوڑا سا ابھی تذکرہ بھی کیا تھا کہ پائلٹ لیس ایئر پلین میں نے بات کی تھی اسی طرح پائلٹ لیس یا پھر ڈرائیور لیس یا پھر نو رائڈرز ایٹ آل ایسی وہیکلز بنیں گی جو اوٹونس ہوں گی جو روبوٹک ہوں گی یعنی ٹینک جو ہوں گے اس کے اندر آدمی کوئی نہیں ہوگا وہ خود بخود اپنے آپ کو ڈرائیو کریں گے خاص جگہ پہ جائیں گے ڈوز کر کے ماریں گے واپس آ جائیں گے اسی طرح سب مرینس بھی ایسی اٹانومس بنے گی جو کمپلیٹلی روبوٹک ہوں گی تو فیوچر کی وارز جو ہوں گی وہ وار زون میں نہیں ہوں گی وہ ہم کہیں اور کسی بلڈنگ میں بیٹھے ہوں گے ڈرائیورز اور فائٹرز اور وہ جوائے اسٹکس اور اسٹیئرنگ ویلس کے ذریعے ایسی چیز کو ایسی چیزوں کو ڈرائیو کر رہے ہوں گے جو ان سے ہزاروں میل دور ہوں گی تو فیوچر میں انٹیلیجنس سسٹم کا رول جو ہے وہ مزید سے مزید بڑھے گا تو یار آج ہم نے بات کی انٹیلیجنٹ سسٹمس کی ہم نے دیکھا کہ انٹائر سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے کون کون سی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں ہم نے کچھ ایگزامپلس میں دیکھا کہ ان پرٹیکولر ایگزامپلس کے لیے کون سی ٹیکنیک مناسب ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹائر سسٹمس کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں اور یہ بھی کہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں جن کو انٹیلیجنس سسٹمز بہتر طور پہ سالو کر سکتے ہیں بنسبت کنونشنل سسٹمس کے ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہے that is about data management ہم دیکھیں گے کہ ایسے کون سے سسٹمز ہیں جن میں ڈیٹا انٹینسو ٹاسک ہوتے ہیں اور ان سسٹمس کے کیا ایشوز ہیں اس میں کیا پرابلمس ہوتی ہیں تو ہم ڈیٹا مینجمنٹ کے کانسیپٹ جو ہیں ان کے بارے میں نیکسٹ ٹائم ڈسکشن کریں گے ہم دیکھیں گے over the years data management کے کانسیپٹ میں کیا کیا چینجز آئی ہیں کس طرح ڈیٹا مینجمنٹ کے سسٹم نے ایوالو کیا ہے تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ